نے بالکل سراہدہ اس کرا اس کو اس کو یعنی ٹھنڈے دماغ سے اور دل کی گہرائی سے سوچو اس کو ہم سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ نظام عالم اللہ کی سمت ہے یہ سوچنا بالکل غلط ہے نظام عالم اللہ کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کا دین اللہ کا دین یہ اللہ کی سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں کامیابی ناکامی کے جو ضابطے طے کیے ہوئے ہیں قیامت تک وہی ضابطے چلیں گے نظام آئے مگر ضابطہ نہیں ہے اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے کامیابی یا ناکامی غالب ہونے یا مغلوب ہونے کا جو فیصلہ ہوگا وہ ضابطے کے اعتبار سے ہوگا اسباب کے اعتبار سے نہیں ہوگا کائنات کے اعتبار سے نہیں ہوگا زمین سے غلے کا اگنا آسمان سے بارش کا برسنا عورت سے بچے کا ہونا یہ تو اللہ کی مشیت ہے اور یہ اللہ کے تعارف کے لیے اس کی قدرت کا مظہر ہے خوب سمجھنا چاہیے اس کو یہ اللہ کی قدرت نظام عالم اللہ کی قدرت کا مظہر ہے ہم نے اپنے اللہ کے درمیان اس نظام کائنات کو بنانا اور بنا کر مسلمان کا یہ کہنا ہے کہ اب اللہ سے امید رکھو میرے محترم دوستوں لوگوں بالکل صاف بات ہے اگر اللہ کا کائناتی نقشوں کے بننے پر اپنے بندوں سے وعدہ ہوتا تو لوگ کائناتی نقشوں میں کسی خسارے میں کسی نقصان میں نہ جاتے سو فیصد کامیابی ہوتی کیونکہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے ہماری دعوت یہ ہے کہ قدرت وعدوں کے ساتھ وعدہ حکموں کے ساتھ اسباب کے ساتھ خدا کی قسم قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں راجا بھی نہیں اللہ کے قدرت راجوں کے ساتھ ہے راجا حکموں کے ساتھ ہے پھر بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ تم سبب بناؤ پھر اللہ سے دعا کرو سنو دھیان سے اسباب بناؤ اللہ سے دعا کرو میرے بزرگ دوست عزیز دعائیں اسباب کی تکمیل پہ نہیں حکم کی تعمیل پر قبول ہوتی ہیں ہم دعا مانتے ہیں اسباب کی تکمیل پر کہ سب ہو گیا اور اللہ سے مانگو کتنی اللہ کو غیرت آتی ہوگی کہ بندہ میرے پاس وہ چیز لے کر آیا جس پر میں نے اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا اور اس چیز سے یعنی غفلت میں پڑا ہوا ہے جس پر میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اس لیے خود سمجھ لو کہ قدرت وعدوں کے ساتھ وعدے حکموں کے ساتھ یہ ہے یہ اللہ کا ضابطہ ہے مرزان عالم اللہ کا ضابطہ نہیں ہے میرے دوستوں ہمارے ایک دوست ایک عزیز ہمارے ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی ایک غیر مسلم ڈاکٹر کو دکھلایا بڑا ماہر تھا اس نے سارا علاج کر کے سارا چیک اپ کر کے یہ کہا کہ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے اب تو اوپر والے کے حکم کی دیر ہے بس یہ غیر مسلم ہندو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے میں نے کام پورا کر دیا ہے اب اللہ پہ اب اس نے کہا غیر مسلم ہندو نے کہ اب اللہ پہ چھوڑ دو وہ کرے گا مجھے یہ حیرت ہوئی میں بیٹھا ہوا تھا ہائے ہائے مجھے یہ حیرت ہوئی میں نے کہا ایک غیر مسلم یہ کہہ رہا کہ ظاہری اسباب پورے ہو گئے ہیں اب اللہ پہ چھوڑ دو میں کہ کہا ایک مسلمان بھی یہ کہے کہ ظاہری اسباب پورے ہو گئے اللہ پہ چھوڑ دو تو اب مسلمان میں غیر مسلم میں کیا فرق رہا ہند یعنی اللہ کو کیا چھوڑے مسلمان اللہ پر اسباب بنا کے چھوڑ دے میرا یہ بزرگ ہم نے گراہوں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ اللہ نے گراہوں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ یا کا نام کا اے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد سیدھا راستہ ہے اور صاحب فرماتے تھے مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں اس لیے میرے محسن دوستوں یہ ہے ایک پہلا ایک سبب کہ اللہ کی قدرت کو سمجھے قدرت کیا ہے کہاں ہے کہ قدرت اللہ کے ذات میں ہے اور وعدوں کے پورا ہونے کے اسباب اور اس کے, اور اس کی شرائط وہ اللہ کا دین ہے مادی شکلوں کا بننا نہ بننا اس پر اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کا اس سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا سبب یقین کی تقویت کا اور ایمان کی کی ترقی کا وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی جتنی غیبی مددیں ہوئی ہیں ان کے واقعات کو بار بار سننا بار بار بیان کرنا یہ دلوں کی تصویر اور دلوں کے جمانے کا دلوں کے جمنے کا سبب ہے یہاں اندازہ کیجیے کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلے نبیوں کے واقعات اس لیے وہی کر رہا ہے تاکہ آپ کے دل میں جمع پیدا کریں وکل کا میں مصبت بھی فرادت کہ نبی جی ہم آپ کے دل میں جمع پیدا کرنے کے لیے آپ نبی کو واقعات وہی کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین آپ کے توکل آپ کے تعلق میں اللہ آپ کے اپنے اکام پر بصیرت آپ کے اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیا اس کا کیا معیار اور اس کی اس کی کیا سطح ہوگی اس کے باوجود اس کے باوجود اللہ رب العزت آپ پر پچھلے نبیوں کی مدد اور مستقبل واقعات وہی کر رہے ہیں کہ نبی جی لا کا تقلب الذين کا فروغ البلاد کہ نبی جی آپ کو ان کا ملک میں پھرنا یا آپ کے کام کے خلاف کوششیں کرنا یہ آپ کو میں نہ ڈال دے آپ تو ان ساری مرض مصرتوں کا یقین رکھیں جو آپ سے پہلے ہم ہم نبیوں کے ساتھ کر چکے ہیں تو اندازہ کرو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین اور توقل کی سطح کے باوجود آپ کے دل کو ان حالات میں جمانے کے لیے اللہ آپ پر نبیوں کا واقعات وہی کر رہا تو میرے اور آپ کے لیے زمانے میں ان واقعات کا بیان کرنا کتنا ضروری ہوگا ہم سب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ گزری ہوئی تاریخ ہے اس کے بیان کرنے کا فائدہ اس سے کہانیاں من بھڑک چیزیں میں ہماری ایسا فرماتے تھے کہ جو بات مقصد سے ہٹی ہوئی ہو وہ قانون کی عیاشی ہے میرے محترم دوستوں ہمیں ہر ممکن اصل کی طرف اور ہر وقت اصل کی طرف چلنا چاہیے انبیاء علیہ السلام کی غیر مدد کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤ کا سبب ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کس طرح کی ہے نمرود کے خلاف اور فرعون کو اللہ نے کس طرح غرق کیا ہے علیہ السلام کے مقابلے میں اس لیے غور کرنا چاہیے وہ تمام مدد نصرتیں اس زمانے کے ساتھ نہیں ہیں میں بچے میں سب عرض کروں کیا ایک تاثر یہ ہے کہ اس زمانے کی باتوں سے کیا فائدہ وہ تو گزر گیا نہیں وہ اللہ کے ضابطے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت تک مدد کرنے والے ہیں ان الحیات دنیا ویوم یقم الشہد کہ ہم مدد کریں گے نبیوں کی مدد کریں گے ان پر ایمان لانے والوں کی قیامت تک یہ ہے سبب یقین کی تقویت کا تیسرا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی برکتوں کے ان کی مسبت واقعات خوب بیان کیا کرو اس سے اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا گمان اور یقین وہ ہو جائے گا جس پر اللہ رب العزت اپنے سارے وعدے پورے کر دیں کیونکہ یہ کہنا کہ یہ تو صحابی کی بات ہے یہ تو صحابی کی نصرت ہے ہم صحابہ نہیں ہیں دیکھو میری بات بہت دھیان سے سنو اب ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا کہ ہم صحابی تھوڑے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا ہمیں تو اسبابیں بھی لگنا پڑے گا تجارت بھی کرنی ہوگی زراعت بھی کرنی ہوگی ملازمت بھی کرنی ہوگی ارے یہ کیا بات ہوئی کیا صحابہ تجارت نہیں کی تجارتیں بھی کی ہیں ملازمتیں بھی کی ہیں زراعتیں بھی کی ہیں سارے کام کیے ہیں یہ کہنا کہ وہ تو صحابی تھے اس لیے مدد ہو گئی میں صحابی نہیں ہوں کیا ہم اسباب میں غیر صحابی ہونے کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں اور وہ صحابی ہونے کی وجہ سے اسباب سے سفارت تھے یہ بات بالکل صحابہ کی سیرت کے خلاف ہے ابوبکر علی اللہ عنہ خلافت ملتے ہی فوراً اسی وقت اسی دن چادر ڈالی کندھے پر اور چلے بازار کی طرف اب مبین کہاں جا رہے کہ تجارت کرنے جا رہا ہوں بازار کمانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالی خلافت کے زمانے میں شراکت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت کے لیے قرض مال لیتے تھے اور ملک شام تک عمر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کے قافلہ جاتا تھا یہ کہنا کہ وہ تو صحابی تھے ہم صحابی نہیں ہیں میرے دوست عزیز یہ بات یاد رکھیو کہ جتنی میرے صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں وہ دیکھو بہت میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں خود متوجہ ہو جاؤ وہ صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو ان اعمال کو مقدم کرنے کی وجہ سے اللہ کے وعدے کے یقین کے ساتھ اعمال کو اسباب پر مقدم کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ مدد کی ہے کہ یا انہیں اسباب سے فارغ کر دیا یا ان کے کم اسباب میں زیادہ برکتیں ڈال دی یا ان کے باغات میں سال میں دو دو مرتبہ سال میں دو دو مرتبہ پھل اس سے بڑھ کر کہ ان کو اللہ رب العزت نے محض اعمال کو اسباب پر مقدم کرنے کی وجہ اور وعدوں کو یقین کے عملوں کو وعدوں کو یقین کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کرام کو بغیر گھی کے بغیر دودھ کے گھی دیا بغیر بکری کے دودھ دیا ایک مشرق عورت وہ بکر علی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نہ بھی مبارک رکھا کہ برکت والا آدمی ہے کیونکہ فرمایا بکر علی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لاؤ تیری بکری کے ریوڑ میں کوئی بکری ہے دودھ دینے والی اس نے کہا پورے ریوڑ میں ایک بکری اس قابل نہیں جو دودھ دے سکتی ہو ساری بکریاں ساری میرے گھر میں ایک بکری بھی دودھ دینے قابل نہیں کہ نہیں تو بکری لا دودھ تو اللہ دے گا اس کے یہاں سے پیالہ منگوایا اس نے دودھ نکالا بکری کا اس مشیک عورت نے ایسا یاد رکھا بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جب بعد میں سفر میں وہاں سے گزرے تو اس عورت نے دیکھ کے دور سے یہ مبارک یہ مبارک مبارک جو ہے مبارک یہ یعنی برکت والے سلمان ان برکتوں کے ساتھ تھے جن برکتوں کا یقین اور عقیدہ غیروں کو بھی تھا محترم دوستوں میں اس وائز کر رہا کہ عام تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ تو صحابی تھے اس لیے اس لیے انتخاب ظاہر کے خلاف ہو گیا ہم صحابی تو نہیں ہیں حالانکہ صحابہ کے ساتھ اللہ کی جتنی غیر مددیں ہوئی ہیں ان سب کی بنیاد وہ اللہ کے ضابطے اور وعدے ہیں جن کو انہوں نے تمام شکلوں پر مقدم کیا اور شکلوں کی پرواہ کیے بغیر حکم کو پورا کیا یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ ان کی بات ہم سے کیوں کر رہے ہیں ہم صحابی نہیں وہ صحابی تھے میرے نزدیک یہ بات یعنی اللہ کے زابطے اور اس کی سنت کے خلاف ہے وہ تو وعدہ کر رہا کہ میں مدد بڑھا دوں گا تمہارے ضرورت کے اعتبار سے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک زمانہ مدد کرنی ہے وہ زمانہ گزر گیا سب سے بڑا بدگمان ہے اللہ کے ساتھ وہ شخص جو یوں کہے کہ اس زمانے میں وہ نہیں ہوگا جو پہلے زمانے میں ہو چکا اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک کرو اللہ گمان کے ساتھ ہے گمان سے بڑھ کے طاقت کوئی نہیں ہے سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی طاقت تمام زمین و آسمان سے بڑھ کر اور جو کچھ ان کے درمیان یہ ان سے باہر ہے ان سب سے بڑھ کر ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی طاقت یعنی جبرائیل ایک بڑی طاقت ہے میں کہتا ہوں کہ جبرائیل سے بڑھ کر ان سے بڑی طاقت وہ اللہ کے ساتھ ایک مومن کا اچھا گمان ہے کہ گمانی تو تھا نا اللہ کے ساتھ اس لیے اس لیے درام السلام سے ضرور انکار کر دیا کہ نہیں ہمیں آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے ساتھ میں گمان کیے ہوئے ہوں تو مجھے آپ کی مجھے مجھے آپ کی آپ کی طاقت کا اور آپ کی قوت کے استعمال کی کیا ضرورت ہے جب میں اللہ سے گمان کیے ہوئے ہوں محترم دوستوں جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا اس گمان کو اللہ رب العزت ایمان کے اعتبار سے جانچ کر دیکھیں گے عبداللہ نے روا رضی اللہ تعالیٰ کو ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگوں نے آگے کہا کہ ابو دردا تمہارا مکان جل گیا کہ نہیں میں نہیں یقین کر سکتا یعنی ہم دیکھ کر آ رہے ہیں کہ نہیں تمہارا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے مگر میرا سنا ہوا غلط نہیں ہو سکتا مجھے تو دعا بتائی گئی ہے مجھے دعا بتائی گئی ہے اللہ انت میں نے تو دعا پڑی ہوئی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مجھ سے تو یہ کہہ دیں کہ ہم تم کو کوئی آفت نہیں آنے دیں گے اور مجھے یہ دعا بتا کر انہیں میرا گھر جلا دیں اللہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ایک طرف مجھے مجھ سے وعدہ کر لے اور پھر میرا گھر جلا دے ایسا نہیں ہوگا میں اپنے کے گمان کے ساتھ میں اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہوں ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا ایک نہ آگے کہ ہاں آگ تو لگی تھی مگر تمہارے گھر پر آ کر بج گئی بڑے محترم دوستوں بزرگ عزیز ہیں دیکھو جتنے حالات اس وقت امت میں انفرادی اجتماعی شخصی طور پر ہیں ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ بدگمان ہو گئے وہ بدگمان یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہوا اب کیسے ہوگا اس لیے میں کر رہا تھا کہ صاحب اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعداد کے واقعات خوب بیان کیا کرو دیکھو حیات صحابہ نے میں تعداد غیبیہ جمع کی ہیں صاحب اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعداد انہیں پڑھو دھیان سے اور بیان کرو یقین سے اللہ آج بھی اس سے کہیں بڑھ کر مدد کرنے والے ہیں جتنی مدد اللہ نے انبیاء اور صحابہ اکرام کی کی ہے ایک سبب میرے دوستوں ایمان کی تقویت کا وہ سیکھنے کا یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کیا کرو کیونکہ اس میں کیا عرض کروں کہ ہمارے اندر ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا ہے کیوں کہ اس چیز کا دعویٰ پیدا ہو جانا ممکن ہے جس چیز کی حقیقت کی خبر نہ ہو ایمان کی حقیقت اور اس کی سچی علامتیں حدیث میں بہت ہیں اور بلکہ ایمان ایمان کے جتنے شعبے ہیں ایمان کے جتنے شعبے ہیں ہر ہر شعبے کو ہر ہر شعبے کو ایمان سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان سے حیا ایمان سے علم علم علم ہو علم کی طلب ہونا ایمان کی ایمان کی علامت ہے علم کی طلب ہونا ایمان کی علامت ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے جماعت آئی تو آپ نے ان سے فرمایا المان یمانی المان یمانی بلحیم یمانی گا کہ مطلب جماعت آئی ہے اور آپ ہمارے کہ ایمان ایمان ایمان اہل یمن کا ہے اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو کہ ہم تو طلب علم کے لیے آئے ہیں علم کی طلب حیا سارے ایمان کے سارے ایمان کے شعبے ہیں اس لیے میں کر رہا تھا کہ ایمان کا دعویٰ پیدا ہو گیا ہے اور ایمان کی دعوت امت میں سے نکل گئی کیونکہ اب تو یہ کہنے لگے ہیں بعض لوگ کہ ایمان تو ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کا حقدار دوسروں کو سمجھنا یہ تو سب سے بڑی نادانی کی بات ہے ہر ایک اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مومن ایمان کا زیادہ حقدار ہے الزم کلی مدد پکو وہ حق یہ رہا کہ ایمان والے اس کرے کے زیادہ حقدار ہیں زیادہ اہل ہیں ایمان کو اس کی علامت سے بیان کرو ایک صحابی نے کتنا آسان سوال کیا عمر ایمان یا رسول اللہ آپ نے فرمایا صحابی کا سوال تھا ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیاحت کا فن تمامل کہ جب تجھے نئے کی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے جان لے کے تمہیں ہے اگر میں اور آپ اس علامت کو رکھیں ذرا غور کریں کہ ہمیں کسی نئے کام کے کر لینے پر اندر سے کوئی مسرت اور خوشی ہوتی ہے اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا غم کی کیفیت ہوتی ہے تو میرے مختلف دوستوں اللہ مجھے معاف فرمائے کہ ہمیں یہ علامت تلاش کرنے سے بھی شاید نہ ملے حالت یہ ہے کہ گناہ کر کے دوستوں کو خوشی سے بتاتے ہیں ارے ارے سن تو صحیح آج تو میں نے فلاں کام کیا اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں میرے محترم دوستو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو اور تقوا نہ ہو ایمان ہو اور گناہوں پر غم نہ ہو ایمان ہو اور نیکیوں سے خوشی محسوس نہ ہو ایمان کو اس کی پختہ علامتوں سے بیان کرو تاکہ صرف یہ دعوت ایمان صرف جو ہے چند کلمات اور چند الفاظ کے رٹنے تک نہ رہ جائے بلکہ دعوت ایمان سے ایمان والوں میں ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو اور اللہ کا وعدہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے لیکن ایمان چاہے تو وہ جسے ایمان کی خبر ہو صحیح روایت ہے نہیں جی ناول ایمان کہ اگر امت میں جہالت اور اور یہ اور ایمان کے ذوق کا احساس پیدا ہو جائے تو اللہ انہیں علم اور ایمان سے ضرور مرا دیں گے کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بل مقابل تانگا stand main road Pir Wadhai راہل کیا کے اور ایمان کے ارادے کرے جسے معلوم ہو کہ ایمان کہتے کسے ہیں اس لیے میرے محترم دوستوں ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو کیا ایمان کی علامت ہے کہ ایمان کی سب سے پہلی علامت تقوا ہے ہمیں دعوت سے کلمہ کو اخلاق چاہیے کہ کیا اس کے اخلاص ہے کیونکہ اخلاق کیا تھا مومن کو حرام سے روک دے مومن کو حرام سے روک دے کلمہ کے اخلاص ہے میرا دوست بزرگ ہم اندازہ کریں سود سوٹ بھی ہے جھوٹ بھی ہے غیبت بھی ہے سارے گناہ ہو رہے اور انہیں میں کیا ہے ایک صحابی سے انہیں صلی اللہ علیہ مجلس ہے کہ اس میں غیبت ہو گئی آپ نے سنایا کن تو پہن لو گے قرآن کہ تم قرآن ساتھ کھیل رہے ہو کہ نہیں رسی اللہ تو قابل من لایا آپ نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ کہ جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا کتنے ہیں جو قرآن کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں کیوں اس لیے کہ وہ حالات کو دیکھ کر چلنے والے ہیں حکم کو دیکھ کر چلنے والے نہیں ہیں کوشش ہے کہ کاش قرآن میں یہ چیزیں حرام ہے اگر یہ حلال ہو جاتی تو ہمارے معاش کا مسئلہ حل ہو جاتا اندازہ کرو کہ وہ قرآن پر ایمان آپ فرما رہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا جو قیمت کر رہا ہم اس کا اس سے کہیں آگے بڑھ کر اس کوشش میں ہیں کہ اگر کاش قرآن یہ چیزیں حلال ہوتی تو ہمارا مسئلہ معاش کا حل ہو جاتا میرے بزرگ دوستو عزیزو ایمان کی علامت تقوا ہے اور یہ بات خدا کی قسم حق ہے کہ جس شخص کے اندر تقوا ہوگا اس سے اس کو حرام ہزم نہیں ہوگا یہ بات بالکل حق ہے کہ جس میں تقوی ہوگا اس سے حرام عظم نہیں ہوگا یہ یہ, یہ یقینی بات ہے یہ یہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی کے اندر تقوی ہو ایمان ہو اور وہ حرام چیز کھا لے اور اس کو کوئی بچینی نہ ہو جی، یہ ممکن نہیں ہے ایمان کی علامت تقوی ہے اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو براہ راست تقوی کا کلیمہ ہی فرما دیا کہ تقوی کا کلیمہ ہے اس لیے یہ سوچا کرو کہ میں نے حرام کا لکمہ کھایا ہے آیا مجھے اگر اس حرام سے کوئی بے نہیں ہوتی تو پھر میرے اندر ایمان اور تقوی کہاں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہانت کی آمدنی کا ایک لقمہ بھوک کی شدت میں ان کے غلام نے کھلا دیا آرام نے کہانت کی تھی کھاتے پوچھا کھانا کھانا کہاں ہو اس لیے کہ ایمان ایمان تحقیق کرا لے گا یہاں تو کوئی یہاں تو تحقیق تحقیق کرنے کو ایک خزور کام سمجھا جاتا ہے حالانکہ حرام حلال کی تحقیق کیے بغیر کھانا خدا کی قسم اس کے اور جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ نے جانوروں کے کھانے کو یا خون کا ماتا کو انعام ونار و مسلح اس سے محض حرام کھانا ہی مراد ہے کیونکہ جانور ہی وہ ہے کہ جس کو اپنے اور غیر حرام اور حلال اس کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ ایسے ایسوں کا ٹھکانا جہنم ہے جن کے کھانے کی شکلیں جانوروں کی شکلوں سے ملتی ہوں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لقمے کی قے کی بہت کوشش کی قے کرنے کی پہنا ہو سکی کہ لقمہ معدے میں چلا گیا معدہ خالی تھا کہا گیا مومنین پانی پیجیے پھر قے کیجیے چنانچہ پانی پیتے رہے قے کرتے رہے پیتے رہے قے کرتے رہے تب وہ لقمہ پانی کے ساتھ باہر نکلا لوگوں نے کہا نہیں ایک لکمے کی وجہ سے آپ نے کہ نہیں یہ لکما اگر میری جان لے کر بھی نکلتا تو تمہیں تمہیں اس کو نکالتا ہوں الحمد للہ کہ لکمے کو ہم ہمیں سمجھتے ہیں حالانکہ لکما سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں جیسے جیسے غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے میں دوست بزرگوں ہمارا سارا دین عبادات تک محدود ہو کر رہ گیا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ عبادت سے پہلے طہارت و عبادت کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے تقوا معاملات میں لاؤ سب سے پہلے تقوا معاملات میں لاؤ سود میں مسلمانوں کو ایسا جکڑ لیا ہے اور گھیر لیا ہے مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلنا کہ میاں حالات ایسے ہیں کہ حالات تو تم تم نے خود پیدا کیے ہیں حالات کی زمین سے نہیں اگتے آسان سے نہیں اترتے حالات کا تعلق تو مومن کے اپنے عمل سے ہے حالات کا تعلق تو مومن کے عمل سے ہے کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں اس لیے کہ معاملات میں تقوی کا آنا ایسا ہے معاملات میں تقوی نہ آنا ایسا ہے جیسا کوئی ناپاک پانی سے وضو کرے نجس پانی سے غسل کرے اور یہ کہے کہ پانی پانی ہے اس کو میں نے بہا لیا ہے اپنے اوپر اور میں عبادت کروں میرے محترم دوستو ہم نے چند ظاہری شکلوں کا نام حرام رکھا ہوا ہے حالانکہ حرام حرام ہے چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو اس کی کوئی بھی شکل ہو اگر حرام تھوڑا ہے حلال زیادہ ہے تو یہ سارا حرام ہے حرام اور حلال میں مقدار کا اعتبار نہیں ہے حرام حلال میں ایک چیز کا اعتبار ہے اگر حرام ہے تو حرام ہے حلال ہے تو حلال ہے جس طرح ایمان نفاق یہ جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں اس طرح حرام اور حلال ایک کمائی میں ایک برتن میں ایک ملازمت میں ایک سرمایہ داری میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے اگر دو فیصد حرام آیا ہے تو سو فیصد حرام ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اکثر تو حلال ہے اگر تھوڑا سا حرام ہے تو کیا حرج ہے سارا حرام ہوتا تو میں بھی نہ کھاتا یہ خیال کرنا کہ سارے حرام حضرت نے کھاتا نہیں جس کا دو فیصد حرام ہے اس کا سو فیصد حرام ہے ایسا نہ دیکھیں کہ اگر دودھ کی بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا تو کیا پوری بالٹی گئی یا یہ مقدار دیکھے گا پیشاب کی دودھ کی اس لیے غلط دوستوں بڑے فکر کی بات ہے کہ سب سے پہلے کمائیوں کا دین لاؤ لوگ مطمئن ہیں حرام سے کما کر حلال پہ خرچ کر دو تاکہ حرام کمائی کا گناہ معاف ہو جائے گناہ تو اس خرچ سے معاف ہوتے ہیں جس خرچ کو حلال طریقے سے کما کر حلال طریقے سے کما کر خرچ کیا گیا ہو گناہ اس اس مال کے خرچ کرنے سے معاف ہوتے ہیں جس مال کو حلال طریقے سے کما کر حلال میں خرچ کیا گیا ہو حرام سے کما کر نصیلوں بنوا دینا کنواں کھلوا دینا یقین لوگوں مسکینوں پر خرچ کر دینا پھر یہ سمجھنا کہ اس حرام کمائی سے جو عذاب آتا اور اس پر جو گناہ ملتا وہ ان راہ و خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے معاف ہو جائے گا یا ان بلاؤ کے حالات ہو جائے گی جو حرام کمائی کے آنے والی ہو خدا کی قسم حرام سے کما کر خیر کے کال میں خرچ کرنا بالکل ایسا ہے جیسا خنزیر کو سور کو گرا کر کے فکرا میں اور غربا میں تقسیم کر دینا میں تو میں تو رات نہیں خرچ کر رہا میں تو دوسروں کو خرچ کر رہا خدا کی قسم جب تک سود میں اور سور میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی فرق ہے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی فرق سمجھے سود میں اور سور میں یہ خدا کی قسم اس وقت تک ایمان کامل ہو نہیں سکتا اس میں کوئی فرق نہیں ہے سود میں سور میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے کہ اپنی کمائیوں کو حکم کر لاؤ ورنہ عبادات ایسی کھوکھلی اور ایسی کر ماری جانے والی ہوں گی کہ تو نماز پڑھ کے دعائیں کر رہا ہوگا اور نماز بد دعا کرتی ہوئی جائے گی اور تو دعائیں کر رہا ہوگا اور اللہ کہیں گے اللہ نے کر لی جائے گا کہ تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں اس کا گل حرام کمائیوں کمانے کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا اللہ کے سامنے رونا حرام کمانے کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کو اس کے حالات رلا رہے ہیں مگر اس کو اس کی کمائیاں اس کی دعاؤں کو اللہ کی طرف سے مضبوط کروا رہی ہیں اس لیے میرے دوستوں نوباجی عبادت سے پہلے تعارت ہے عبادت سے پہلے عبادت سے پہلے طہارت ہے کہ تہارت آ گئے ایمان اب تو ہو شکر ایمان تو سب سے پہلے معاملات کو دین لاؤ پھر عبادت قائم ہوں گی جو نے لکھا ہے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا نماز پاک ہو اور بدن پاک ہو اور کپڑے پاک ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی اسی کو لوگ ظاہر پاکی کپڑا سمجھتے ہیں کہ مسلح پاک ہے کپڑے پاک ہیں جسم پاک ہے اللہ اکبر نے لکھا ہے کہ جسم کے اندر دوڑنے والا خون جسم کے اندر دوڑنے والا خون یہ بھی حرام غذا سے بالکل پاک ہو یہ بھی ظاہری پاکی ہے وضو اور غسل اور کپڑے اور جانماز کی طرح اس کے بعد گا پاٹنی کفڑا جس طرح عمل کی قبولیت کا مدار ہے اس میں پانی بہا اور یہ سندر کا پاک گیا یہ دیکھا جائے گا کہ بنے گندر کا دوڑنے والا خود پاک ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ ہند سے چلے گورنر تھے ہند پر وہاں سے چلے ندی منورہ پیدل بال بڑھ گئے غبار سب چلے گئے پیر کا غبار میں دیکھا دیکھ کے پہچان پہ لیا کہ ہمارا گورنر ہو گیا ہوا فرمایا تو کیا حال کیا ہوا ہے کہ میرا کیا حال ہوگا آپ دیکھ ہی رہے کہ میرا خون امت کے مائل سے پاک ہے گورنر کہ سواری کرنی آئے کہ نہیں میں نے سواری کا سوال نہیں کیا اور امت کے لیے مجھے سواری دی نہیں گورنر اسے روکے تھے گورنر کہ ہند سے مدینہ منورہ پہلے چل کر آئے تم نے انہوں نے سواری نہیں دی جی؟ حکومت ان سے بہت ہی برے لوگ تھے جنہوں نے تمہیں سواری نہیں دی اور میں حق انصاف نے کہا ہم کر رہے ہو مسلمانوں کی ارے کام میں نے روکا اس سے رہے کرو مسلمانوں کی امیر روکے حکم سنا ان نے سواری نہیں دی کہہ مسبت کرو ان کی میں نے سوال نہیں کیا انہوں نے خود سے دی نہیں میں پہلے چلا آیا سنگھ سے مدینہ مدینہ منورہ پیدل تم نے فرمایا کیا حال کیا ہوا ہے اپنا ان انسان نے کہا کہ دیکھتے نہیں میرا خون پاک ہے لوگوں کے خون جو لوگوں کے مال سے دیکھو میرے دوست بھاجی جو سارے دین کا اور عبادات کا مدار ضلع پر ہے ہم اس کو بہت معمولی مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں سارے دین کا مدار معاملات پر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی چیز نماز ہے مگر خدا کی خبر اسی کوئی شک نہیں کہ نماز سے پہلے طہارت ہے آپ اندازہ کریں ایک ہوتی ہے جیسے کہ حکمی جیسے جناب غسل کی حاجت ایسا واحد مریض مری کہ بدن میں پخانا لگا ہوا ہے جیسے بدن کے ظاہر پر سے پخانا صاف کر لو اس کا بدن جو ظاہر صاف ہو گیا ہے مگر یہ نجاز حکم کے اعتبار سے ناپاک ہے اس کی نماز اس کی تلاوت اس کا مشین داخل ہونا یہ سب کا سب اس کو جائز نہیں ہے کیونکہ جنابت کا حوصل نہیں ہوا ہے بظاہر بہن کا بالکل صاف ہے یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم حرام لائن کی جتنی چیزیں ہیں کہ یہ شراب ہے ناپاک ہے یہ خنجور ہے سور ہے ناپاک ہے یہ پہاڑا ہے یہ ناپاک ہے کہ یہ ساری ناپاکیاں نظر آ رہی ہیں یہ ناپاکیاں سود میں کیوں نظر آتی یہ ناپاکیاں سود میں کیوں نظر آتی کہ بدن کے اندر دوڑنے والے خون کا ناپاک ہو جانا ظاہر میں تم جتنے چاہے صابن رگڑ لو اس سے خدا کی پسند اندر کا وہ حرام خون جو عبادات کو کھوکھ رکھے ہوئے ہیں اور دعاؤں کو مردود کرا ہوا ہے یہ یہ خون باہر کے رگڑا سے ساتھ نہیں ہوگا اور ایک بات اور سن لو کہ اس کو پاک کرنے کے لیے جتنے چاہے آواز کر لو دوستوں دیکھو ایک ہے ایک ہے حرام کا یعنی مسلمان کے خون کے ساتھ مل جانا دماغ سے جس قرآن کو سوچ رہا اس میں بھی حرام کن دوڑ رہا اس میں بھی حرام کن دوڑ رہا الحمد للہ کہ دماغ سے قرآن میں تو بر نہیں کر پاتا ذکر میں اللہ کا دھیان نہیں قلب اللہ کی طرف کسی میں متوجہ نہیں اندازہ کریں آپ پیر کے ناک کے انگوٹھی سے لے کر سر کے کی باریک روا تک ہر ہر عز میں یہ حرام خون دوڑ رہا ہے اس سے کون سے حرام سے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے اور کون سے نیک عمل میں اللہ کے دھیان کی امید کی جا سکتی ہے اس لیے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ تحقیق کرو اب تو میں کیا کروں اب تو تحقیق کرنے والوں کو متشدد ڈی عموز پرانے خیال کے لوگ حالات حاضرہ سے ناواقف یہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ خدا کے قسم جس طرح مومن کے ذمے نماز فرض ہے اس طرح مومن کے ذمے حلال حلال کمانا فرض ہے کمانا فرض نہیں ہے کمانا فرض نہیں ہے حلال کمانا فرض ہے ہم صرف کمانے کو فرض سمجھتے ہیں یہ کمانا فرض ہے حلال کمانا فرض ہے اس کے بغیر کوئی عبادت قائم نہیں ہو سکتی کیوں میں فراہم کر رہا ہوں کہ تہارت عبادت کے لیے صرف ہے تم اندر باہر سے پاک ہو کر آؤ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا عمل پر وعدہ ہو پورا نہ ہو اس لیے ناز کرا کہ ایمان بالغیب سے نماز قائم ہوتی ہے یؤمنون بالغیب وہ یقین اثرات ان سے کون کہ جو یقین غور پر رکھتے ہوئے نماز قائم کریں گے ان کی ان کے ان کے مال بھی حکم پر خرچ ہوں گے ورنہ جو مال حرام راستے سے کمایا جائے وہ خیر کی راہ میں خرچ ہوتا نہیں اور اگر خرچ کیا جائے تو میں اس کی مثال دے چکا ہوں کہ یہ ایسا ہے جیسے کسی سور کو کاٹ کر غربا میں تقسیم کر دینا زکات سے وہ مال پاک ہوتا ہے جو مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو جو مال حرام حرام علاقے سے کمایا گیا ہے وہ زکات سے خیریت کرانے خرچ کرنے سے مشین کے بنا دینے سے خدا کی قسم کسی راستے سے باقی نہیں ہوتا جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہے اس لیے اس لیے میرے محترم دوستوں عبادات قائم ہوں گی معاملات سے معاشرہ بھی قائم ہوگا معاملات سے کیونکہ جتنے آزا گناہوں کی طرف چل رہے ہیں وہ اپنے آزا وہ ان آزا کے اندر حرام خون کی حرکت ہے جو ان آزا کو حرام کی طرف لے جا رہی ہے سارے معاشرے کا عبادات کا مدار معاملات پر ہے میں لیے کر رہا کہ اب لوگ عبادت عبادت پر آنے کے باوجود معاملات کی طرف سے واقع ہیں حالانکہ قیامت میں یہ ساری عبادتوں کے ڈھیر حقوق والے ایسے لے اڑیں گے کہ جیسے اس نے دنیا میں سارے اعمال کیے ہی دوسروں کے لیے ہیں کہ وہاں معاملہ کیا آخرت میں کیا آخرت کا معاملہ وہ مال اسباب سے نہیں ہوگا وہاں تو معاملہ ایک ہی کرنسی آخرت کی ہے نیکی آخرت کی ایک ہی کرنسی ہے نیکیاں ہی آخرت کی کرنسی ہے وہاں کسی کسی چیز کا معاملہ نہیں ہوگا کہ ڈھیر لے کے پہنچیں گے حباد عبادت کرنے والے پہاڑوں کی طرح نیکیوں کے ڈھیر حقوق والے ایک لے اڑیں گے کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں سب ختم اور آئیں گے حقوق والے کہ ہمارے حقوق باقی ہیں کہ پھر ان حق والے کے گنا ڈالے جائیں گے حق مارنے والے عابد پر اور پھر اس عابد کو دوسرے کے حقوق کیا جائے گی کہ نہ ہونے میں اس کو جاننے میں ڈال دیا جائے گا یہ دیکھو کہ حقوق مارنے والے عبادت گزار وہ ساری عبادتیں دوسروں کے لیے دنیا میں کر رہے ہیں آخرت میں اپنی عبادت سے بالکل ہی خالی ہاتھ ہوا ہوں گے اس لیے بزرگ دوست کو ہمیں نماز پر اس تہارت کے ساتھ آنا ہے تاکہ اللہ کیونکہ نماز کے نماز کہ دعا وہ تو عبادت کا مرض ہے کہ دعا کے عبادت کا مرض ہے یہ کے عبادت کا مرض ہے یہ حرام سے بچے بغیر اجتناب کیے بغیر قبول نہیں ہوتی تو عبادتیں کیسے قبول ہوں گی اس لیے میرا محترم دوست بزرگوں اپنی نماز پہلے تو میں بلکہ مسلمان کی یہ کہنا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے یہ تو بڑی شرم کی بات ہے اس کو کہ مسلمان نماز چھوڑ دے ہو سکتا ہی نہیں ہے کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی کسی کی نماز ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کافر مسلمان میں صرف نماز کے پڑھنے نہ پڑھنے کا فرق ہے کہ مسلمان کوئی بھی بڑا کام کر لے گا لیکن نماز نہیں چھوڑے گا غیر مسلم کوئی بھی اچھا کام کر لے گا مگر نماز نہیں پڑھے گا یہ اس حدیث کا واضح مطلب ہے کہ کفر اسلام کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا کہ غیر مسلم کوئی بھی اچھا کام کر لے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا مسلمان سے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا اس میں نمبر کے دوست سازی ہمیں اپنی نماز کے ظاہر پر بھی مشق کرنی ہے ہم ان چھ کتاب کو چھ نمبروں کو ذرا غور کریں کہ آخر یہ ہے کیا اس کی حقیقت ہے سب سے پہلے نماز کے ظاہر پر مشق کرو رکو پر سجے پر قومے پر قائدے پر جلسے پر خوب مشق کرو دیکھو پہلی مشق یہ ہے کہ نماز کی طرف تمام مادی شکلوں شکل کے مقابلے میں بلاؤ دیکھو بات یاد رکھیے دوستوں ہمارے یہاں آمار کی طرف بلانا اسباب کے مقابلے میں ہے کی رعایت میں نہیں ہے پورے یہ تین قسم کے مسلمان ہیں ایک قسم وہ مسلمانوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسباب اعمال سے کیا ہوگا یہ قسم تو بالکل اعمال سے آرام کرنے والی ہے ایک قسم مسلمان کی وہ ہے یہ کہ بھائی جی اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں دونوں کو لے کر چلو یہ قسم اعمال کو بگاڑنے والی اور میں غفلت کرنے والی ہے نماز تو پڑھتے ہی وہ لیکن نماز میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ انہیں انہیں ان کے ماضی نشرے تقاضا کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے جلدی دکان پر آ جاؤ اس کی نماز میں اطمینان سکون نہ ہوگا کیونکہ یہ اس کی اس نے طے کیا ہے کہ اسباب اور اعمال دونوں کو لے کر چلنا ہے بھائی میرے مرضی بابو ایمان تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے کہ ہمارا یقین سر پر بھی عمل پر بھی ہو یہ تو خوب سمجھ لو اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے میں نہیں کہتا اسباب چھوڑ دو میں کہتا ہوں کہ دو کام کر لو ایک تو اعمال کو اسباب پر مقدم کر لو اور ایک اسباب کی وجہ سے عمل کو میں بگاڑو ایک صاحب ہر چون ہر چلوں میں تجارت کے لیے گہرا نہیں پہلے کے کہ نماز پڑھ لو بند صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال سے کامیابی کے یقین پر اٹھایا اٹھاؤن دوستوں دیر بازی جو اپنی نماز میں کمال پیدا کرو کیونکہ اگر نماز قائم نہ ہوئی تو دین قائم کبھی نہیں ہوگا ہمارے دین کے نقصان کا سب سے بڑا سبب نماز کا بگڑنا ہے نماز کے بگڑنے کا سبب ماں کی نقشے کا یقین ہے تھا کہ مسلمان کی اپنے سمجھ ہے جو اخبار اور آماز دونوں کو لے کر چلنا چاہیں یہ عمل کو بگاڑنے والی قسم ہے مسلمانوں کی کیونکہ یہ عمل میں جلدی کریں گے سب کی وجہ سے اور یہ عمل کو بگاڑے او ہو رضی اللہ تعالیٰ جنس کی کے نتیجے دیکھا ایک آدمی کو نماز میں جلدی کرتے ہوئے دیکھ کے پوچھا کہ تم نماز کب سے پڑھتے ہو اس نے کہا جی میں چالیس سال سے نماز پڑھتا ہوں اسی طرح بڑے بڑے پرانے پرانے ہمارے کام کرنے والے مجھے اللہ معاف فرما میں کیا رب کروں گا یہ کہیں گے جلدی کرو نماز جلدی پڑھو جلدی پڑھو بس نہیں جانا ہے جلدی کرو نماز جلدی جلدی مشورہ کرنا ہے اللہ اکبر جن جن عبادات میں کمال پیدا کرنے اور اللہ کے قرب کے لیے دعوت کا کام کر رہے تھے اسی دعوت کے کام کے لیے عمل کو بگاڑ کر جا رہا ہے جلدی کرو جلدی نماز میں دعوت کا کام کرنا ہے ارے دعوت کا کام تو عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے تھا تو جس عمل میں کمال پیدا کرنے کی دعوت دے رہا تھا اسی عمل کو بگاڑ کے جا رہا ہے دعوت کے لیے خوب سمجھ لو تربیت کا علم ہمارے درمیان سے نکل گیا اس لیے ہمیں جو ہے نے غافل کر دیا میں بہت اہم بات اب کر رہا ہوں دیکھو کو یاد رکھو اس کام کے بڑا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کام اللہ کے تمام تمام عوامی کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے اگر یہ اس کام کے لیے اللہ کے حکم کو بگاڑے اور توڑے تو یہ ہے یہ وہ کام نہ ہوگا جس کام کے ذریعے اللہ کا خوب اور عبادات کے اندر کمال پیدا کرنا ہے تو سجا رضی اللہ نے دیکھا کہ نماز میں جلدی کر رہا جیسے بجا کب سے پڑھتے ہو تو چالیس سال سے سجا رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسی نماز پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے اگر تم اس جلدی جلدی پڑھنے والی نماز پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے آپ کا دن ہے سلو کمار آئے تم تمہیں نہیں سلی کہ نماز پڑھو جس طرح ہمیں پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو اس لیے نفربانی ہمیں نماز پر پہلی مشق یہ کرنی ہے دوسری مشق ہے نماز میں اللہ کے جیان کی کیونکہ صفت احسان ہر عمل میں مطلوب ہے صفت احسان ہر عمل میں مطلوب ہے ہر عمل میں صفت احسان مطلوب ہے ان تا بلا کام نے کرار کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کو دیکھتے ہوئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بات صرف نماز کے لیے ہے نہیں یہ بات صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کے عبادت اللہ کو دیکھتے ہوئے بلکہ جتنے اللہ کے عوامل ہیں تجارت کے متعلق حکومت کے متعلق زراعت کے متعلق معاشرے معاملات کے متعلق عبادات اور زندگی کے تمام شعروں کے متعلق سارا دین تمام اللہ کے احکامات ہر حکم میں اللہ کو دیکھتے ہوئے حکم کو پورا کرنا یہ صفت احسان اللہ کے تمام عوامر کے اندر مطلوب ہے صرف نماز میں نہیں تو یاد رکھو فرمایا انتا عبد اللہ کا انہیں کا طرح کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرو تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرو تو عبادت میں صرف نماز کو نہیں کہتے امام اللہ فرماتے ہیں کہ دس چیزیں عبادت ہیں دس چیزیں عبادت ہیں نماز اور روزہ حج اور زکات ذکر اور تلاوت دعوت کی محنت اور تجارت پڑوسیوں کے حقوق اور سمتوں کا اہتمام یہ دس چیزیں عبادت ہیں ان دس چیزوں میں سمجھ احسان مطلوب ہے تجارت کرو اللہ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ عبادت کا تصور امت میں صرف نماز حج اور روزہ زکات دین فرائض تک ہو گیا ہے اور لوگ معاملات معاشرے اور اخلاق میں آزاد ہو گئے حالانکہ میرے مختلف دوستو عبادت کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو جتنے اللہ کے عوامی ہیں سب کے سب عبادت ہیں اور عبادت اللہ کا حق ہے اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہوں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جتنا ہمارا میدان اور دل جھکا ہوا ہے غیروں کے طریقوں کی طرف خدا کی قسم یہ اللہ کے غیر کی عبادت اور اللہ کے غیر کو رب ماننے کے مترادف اور اللہ کے غیر کی عبادت کرنے کے برابر ہے یہ بات پوری بہت دلوں کو ہلا دینے والی اور ذہنوں کو جھیڑنے والی ہے مسلموں کہہ رہا اس لیے کر رہا تاکہ احساس جاگے احساس جاگے ہمارا ہم نے ان امال کو عبادت قرار دے کر پورے دین کو بالکل لپیٹ کے رکھ دیا ایک طرف ہم اتنا دین اختیار کرتے ہیں سارے دن میں سے جتنا دین ہماری دنیا کے ساتھ سیٹ ہو سکے اور ہماری دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو میرا محترم دوست یو عزیز یہ محض کرا دے کہ عبادت اور اطاعت اور ربوبیت یہ اللہ کا حق ہے جس طرح اللہ کا غیر رب نہیں ہو سکتا اس طرح اللہ کے غیر کی اطاعت نہیں ہو سکتی اس طرح اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی اس کو سمجھنا پڑے گا بہت دھیان سے کہ عبادت اللہ کا حق ہے اللہ کے غیر کے سامنے سنا نہیں جھکے گا جھکنے کا تصور صرف پریشانی کا رکھ دینا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے کھانے میں پینے میں ان کے معاملات اور معاشرے میں ان کی بیاہ اور شادیوں میں ان کی شکلوں میں ان کے لباسوں میں ان کا میدان کن طریقوں کی طرف ہے میں حاجی ہوں وہ میں زکات دیتا ہوں میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں سارا دن ہر مومن ان کو پورے دن پر دیکھنا ہے ہر مومن اپنے آپ کو پورے پورے پورے دن پر اتارے کیونکہ نام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سنت سنت کے احتمام سنت کے احتمام کو عبادت فرما کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ نماز سے لے کر سنت عادت تک سب کا سب عبادت میں داخل ہے چنانچہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بشری حاجتوں میں سے کسی بھی حاجت میں غیرہ کے طریقہ کی طرف میلان کا ہونا یہ ان کی طرف قلبی جھکاؤ ہے کیونکہ عبادت صرف اللہ کا اللہ کا حق ہے اللہ کے غیر کی عبادت اللہ کے غیر کی عبادت مسلمان سے ممکن نہیں ہے اللہ کے غیر کی عبادت مسلمان سے ممکن نہیں ہے اس ساری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ قصہ سنو بن رضی اللہ عنہ جب نسرانیت سے اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کرم مانتے تھے کہ اللہ رب العباب ہے آپ کو ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ کرم مانتے تھے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يؤمنون أحبار ورهبان أبن علماء مشايخ الله في سوى ربنا وهو كا هذاك هم عاطل ما نجبه لا الله يقول ما ندره ترى الله أنا من الله ميكون ديا تعابنا في يا يوادي يبت له تجت مع علماء مشايخ الله في حرام كي يجي حرام حلال والحلال كي يجي حرام اپنی مرضی سے کرتے تھے تو کیا تم ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے اچھا کہ ہاں رسی اللہ ہم ان کی بات مانتے تھے کہ تم کہو ٹھیک ہے تم دن کو رات کہو رات کو دن کہو حلال کو حرام کہو حرام کو حلال کہو ہم تم کی بات مانا کرتے تھے آپ نے فرمایا تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا ان حقائق کی طرف غور کرنا چاہیے ورنہ ہم جتنے دن پر چل رہے ہیں سنجیں گے مجھ سے متعلق اتنا ہی دین ہے دین حالات کے اعتبار سے نہیں ہے حکم کے اعتبار سے دین حالات کے اعتبار سے نہیں ہے حکم کے اعتبار سے تو خوب سمجھ لیں میرے محترم دوستوں کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے سارا دین عبادت ہے اور اس پورے دین پر چلنا یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ کے غیر کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے میں کر رہا تھا کہ نماز کے نماز کو قائم کرو کہ وہ سارے دن کا قائم ہونا سا موقف ہے اپنی نماز میں کمال پیدا کرو یہ مشق کہ عمل کے نماز کے ہر ہر رکن میں کم سے کم تین مرتبہ اللہ کا دھیان بھی ارادہ لاؤ اور نماز سے مسائل کو حل کرانے کی مشق کرو مشق کیا مشق ہمارے یہاں مشق کہ مشق جو ہے ہوتا مشق تو عمل سے ہوتی ہے مشق بات ایسی مشق ہوتی جتنی مشق مشق سے کہتے ہیں فوجی مشق کہ فوج اپنی مشق میں کیا کرتے ہیں دیکھو جا کر کیسی کیسی مشقتیں کیسی کیسی تکلیفیں کیسے کیسے راستے سے گزرنا ان کا تو کیا ہو رہا ہے یہ بھی فوجی مشق ہو رہی ہے فوجی مشق اچھا ہم عملوں پر اس طرح جان مارے کہ ہمیں اس عمل پر اس وقت تک جمع رہے جب تک ہمیں اس عمل سے اپنی یعنی اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا نظر نہ آنے لگے حدیث میں حدیث میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کہتا ہے میں نے دعا کی دعا کی بہت دعا کی مگر دعا قبول نہیں ہوئی کہ میں نے دعا کی پھر دعا کی پھر دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ رب العزت دعاؤں پر حاجتوں کو اس لیے مؤخر کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کی دعا پر استقامت کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم آتے ہیں عمار کی طرف اسباب سے مایوس ہو کر دیکھو میں فکر کر رہا ہم آمار پر جب آتے ہیں جب اسباب بالکل ہمارے مریض کے اوپر سے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیں کیا اب آپ کے مریض کو بالکل اب ہمارے ہاتھ سے باہر ہے تو کہ ہاں ہاں سفقہ سر ستا کہ میری ہاتھ سے جا رہا اور اب نماز پڑھو نماز یہ حیرت کی بات ہے کہ جن اعمال کو اللہ نے اسباب سے پہلے بلایا تھا ہم ان اعمال کی طرف اسباب سے مایوس ہونے کے بعد آئے عمل کی طرف تو آتے ہیں لیکن اسباب سے مایوس ہو کر آتے ہیں بھائی میرے محترم جو آج سے میں سب طے کر لیں کہ ہم اپنی ساری حاجتوں اور اسباب کو مؤخر کریں گے اعمال کو مقدم کریں گے اس سے یعنی اس پر جمنا ہوگا اس پر جمنا ہوگا تو رب العزت دکھلائیں گے کہ ان کے عملوں پر کیا تو ایک بات میرے دوست سے یہ ہے کہ اپنی عبادات کو اپنے معاملات کو علم پر لاؤ کیونکہ دیکھو بھائی جو درجہ عمل میں علم کا ہے جو درجہ عمل میں اخلاق کا ہے وہی درجہ عمل میں علم کا ہے ہم سمجھ رہے کہ نیت میری ٹھیک ہے عمل میں لیکن جس طرح اعمال مردود ہو جاتے ہیں روا اور سماج کی وجہ سے یہ خلاص نہ ہونے کی وجہ سے میرا محترم دوستوں اسی طرح اعمال مردود ہو جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے جس طرح خدا کی قسم نماز فرض ہے اسی طرح علم فرض ہے علم اور نماز کی فرضیت میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کیا علم تو اللہ پلانے کی چیز ہے میں تو دنیا دار آدمی ہوں اگر وہ سمجھتے کہ دنیا دار تو کافر کو کہتے ہیں مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا کافر ہوتا ہے دار کیونکہ اس کا آخر میں کوئی دار نہیں دنیا ہی اس کا گھر ہے دیکھو یاد رکھو ہمیں دعوت اللہ دے علم کبھی اخلاص چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا زبان کا علم تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا اور دل کا علم انسان کو نفع دے گا صحیح روایت میں آیا ہے آپ نے العلم علمان علم القلب علم علم النافع وعلم اللسان ابن آدم کہ دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا زبان کا علم تو انسان کے لیے مصیبت بنے گا کیوں اس لیے کہ اس وقت تک اس وقت تک بندے کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تک اللہ کی طرف سے اس سوال کے جواب میں دے دیں کہ اس نے اپنے علم پر کیا عمل کیا ہے کیا علم پر کیا عمل کیا بتلاؤ اس لیے میرے محترم دوستو علم سیکھو اور علماء سے محبت کرو علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو یہی یعنی میں نے حساب کی بات اب کر رہا دیکھو بھائی بڑے خطرے اور بڑے نقصان کا باعث ہے اس کام کے کرنے میں علماء سے محبت اور اس میں تعلق کے اندر کمی آنا یہ بڑے نقصان اور بڑے خسارے کی چیز ہے علماء سے محبت کرنا علم سے محبت کرنا ہے اور علم سے محبت کرنا قرآن سے محبت کرنا ہے یہ آدمی علم علماء سے محبت نہ کرے اس کے دل میں قرآن کی عظمت ہرگز نہیں ہے ماقب ہے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو قدم قدم پر پوچھو قدم قدم پر علما سے پوچھو اللہ کا فضل ہے کرم ہے لیے ملک ماشاء اللہ مجارس علما سے بھرا ہوا ہے ایسے ایسے ممالک ہیں یہاں کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں خدا کے لیے ہمیں کوئی ملک بتاؤ یہاں ہم جا کے علم حاصل کریں اس محنت میں امت کے اندر جہالت کا احساس پیدا کر دیا پورا پورے ملک میں کوئی پڑھانے والا نہیں ان کے لیے مجھے کچھ دشواریاں وہ کہیں ہم علم سیکھنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں وہ کہیں علم لیے کہاں جا جائیں لہلت ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے علم کے حصول میں شرائط اور مشکلات پیدا کر دی میرے محترم دوستو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مدارس اور علماء کا ملک دیا ہے بس بات یہ ہے کہ اگر اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین نہیں یہی چیز ہمیں ماد فنون اور ماد طرف لے جائے گی ہم ایک الہی سے یہ حاصل ہوں گے کہ بھائی ہمارا ماد بھی مسئلہ ہے معاش کا مسئلہ ہے ہم ان کیسے حاصل کریں حالانکہ وہ چیز پر نہیں اس کو تو حاصل کر لیا جس کے بغیر آخر میں نجات نہیں اسے حاصل نہ کیا اس کو حاصل کر لیا جس کے بغیر آخر میں نجات نہیں اسے حاصل نہ کیا یاد رکھو علم نماز کی طرح سیکھنا ہر من کے ذمہ فرض عین ہے محدث بننا فقیر بننا مفتی بننا فرض عین نہیں ہے فرض کفایا ہے امت علم سے اس لیے دور ہو گئی وہ یہ سمجھے کہ ہمیں بھی آٹھ سال تک پڑھ کر محدود بننا ہوگا نہیں میں کہتا ہوں مولانا صاحب سے ہے کہ اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو علم میں لگنا کہتے ہیں اگر آپ روزانہ ہی کچھ وقت علما کے پاس گزار لیں بھائی آج انسان مجھے بتا دو مجھے شادی کیسے کرنی ہے تجارت کیسے کرنی ہے میں سنا شعبے ملازم ہوں آئے حلال ہے یا حرام ہے جائز نہ جائز ہے اس کے لیے عالم کہیں گے جو اپنے دل میں پوچھ پوچھ کر چل رہا ہو ہمارے ذہن میں عالم کا تصور کمال علم تک یا علم کا نصاب پورا کرنے تک رہ گیا ہے اس لیے ہم نے علم کو علم میں دنیا کا راستہ پکڑ لیا اور میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے اس زمانے میں سب سے بڑی جہالت سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہر چیز کو علم قرار دو سائنس کا علم ڈاکٹری کا علم انجینئرنگ کا علم ہر چیز کا علم قرار دینا خدا کی قسم یہ سب سے بڑی جہالت ہے علم صرف خدا کی قسم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے یہ بات خوب دھیان سے سنو علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے میرے پاس آئے نظام الدین میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبا کہنے لگے ہم سب کے سب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں میں نے کہا ہر چیز نہیں آج میرا کہنا کو ہم طالب فن ہیں کیونکہ اللہ کی تحقیق کرنا علم ہے مخلوق کی تحقیق کو فن کہتے ہیں مخلوق کی تحقیق کرنے کو فن کہتے ہیں اللہ کی تحقیق کرنے کو علم کہتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ہم تب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ علم لگے ہوئے ہیں میں نے کہا دیکھو اگر تم علم لگے ہوئے ہو تو میں تمہارے لیے دلت کا راستہ آسان ہونا چاہیے آتا ہے کہ جو طلب علم میں لگا ہوا ہے اس کے لیے جمد کر آپ آسان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کا یہ ہو جانا سارا ساری دنیا کے غیر مسلم غیر مسلم یہ سب کے سب جمع کے راستے پر چل رہے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم علم حاصل کر رہے ہو تم ہاں تم فن حاصل کر رہے ہو ہم اس سے نہیں روکتے اس لیے کہ اس کا تعلق دنیا کی ضرورت سے ہے تم نے تم نے فن حاصل کیا ہے اس کا تعلق صرف دنیا کے زندگی تک ہے آخر کے مرتے ہی سب سے پہلے قبر میں سوال ہوگا من ربو کا اس لیے میرے دوشت لوگوں عزیزوں سارا علم قبر کے تین سوالات کے اندر محدود ہے سارا علم قبر کے تین سوالات کے اندر محدود ہے جو خود اس کے سوا ہے وہ سب کا سب وہ وہ ہو سکتا ہے لیکن علم کہ علم تو قبر کے تین سوالات کے اندر محدود ہے پہلا سوال ہے من ربو کا رب کی تحقیق کرنا علم ہے دوسرا سوال ہے وہ معذینوں کا اپنی شریعت کو جاننا علم ہے في الشوارع ما ما كنا بقول في هذا الرجل يا محمد صلى الله عليه وسلم تهيني جبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہچانے گا قبر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دنیا میں پابند ہو کر گیا ہوگا اس لیے خوب سمجھ لو ہر چیز کا علم قرار دینا سب سے بڑی کے سوا ہے وہ سب کا سب وہ, وہ فن حضرت پہ ہے لیکن علم کہ علم تو قبر کے تین سوالات کے اندر محدود ہے پہلا سوال ہے من ربو کا رب کی تحقیق کرنا علم ہے دوسرا سوال ہے وہ مادینوں کا اپنی شریعت کو جاننا علم ہے تیسرا سوال ہے مادن تقول کی حاضر رجول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں یا نہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پہچانے گا قبر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دنیا میں پابند ہو کر گیا ہوگا اس لیے خوب سمجھ لو ہر چیز کو علم قرار دینا سب سے بڑی جہالت ہے علم صرف وہ آج مسلمان علم الہی سے اس لیے جاہل ہے کہ اس نے ان چیزوں کو بھی علم قرار دے دیا جو چیزیں علم نہیں ہیں ساری دنوں کو یہ جو سارا نے مسلمانوں کو یہ سکھلایا کہ یہ بھی سیکھو یہ بھی علم ہے ہائے ہائے کیسے کسی یعنی غیرت کی بات ہے افسوس کی بات کہ ایک مسلمان انجینئر ہے تو فخر کرے علماء پر تو دیکھو میرے پاس بھی علم ہے میرے پاس حدیث کا علم ہے میرے پاس ڈاکٹری کا علم ہے تمہارے پاس فقہ کا علم ہے میرے پاس انجینئرنگ کا علم ہے خوشی افسوس کی بات ہے دیکھو میرے دوست بزرگوں انبیاء علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے تو نبیوں کی قوموں نے جو بڑی ایمان نہیں لائی تھی انہوں نے اپنے فنون کے مقابلے میں نبیوں کے علم کا مذاق اڑایا اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا فلما تم رسول من البینات فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون في الله ما كل ابو بحلا كرديا جنوني اتنا فنون بالفخر فخر كيا نبقى عند مقابلنا خوف سمجواج في علم سلوه بهم سهنا رضب جاتها فانتم وطفنا هيا بدا قبر میں جاتے ہی سب سے پہلا علم کے بارے میں ہوگا وہاں صاف ہے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے معلومات پر نہیں چلے میں زبان یقین بچے گی معلومات پر نہیں چلے گی اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں علماء سے علم حاصل کرو مجھے حیرت ہے کہ اللہ والے علم سے پلنے کا یقین نہیں دنیا والے کے علم سے پلنے کا یقین ہے میں سمجھتے تھے اگر اسکول کی چھت گرے گی تو کون بنوا دے گا کیا وہ بنوائیں گے حکومت کیونکہ ان کا اسکول ہے اب اللہ والے علم سے پلنے کا یقین نہیں دنیا کے فنون سے پلنے کا یقین ہے یہ دنیاوی فنون سے پڑھنے کے یقین میں ہمیں بڑے علم سے غافل کیا ہوا ہے اس لیے بھائی میرے دوست جو علم دو قسم کا ہے فضائل کا اور مسائل کا فضائل یہی اللہ کے وعدے ہیں ان فضائل کو سنا کرو اللہ کے وعدوں کے یقین پر اگر فضائل کے یعنی اللہ کے وعدوں کو یقین نہ ہوا تو پھر اعمال مسائل پر آ ہی نہیں سکتے اعمال کے مسائل پر جب آئیں گے جب وعدوں کا یقین عمل کی طرف لائے جس کو وعدوں کا یقین نہیں ہے وہ عمل کو مسائل کو مسائل جانتے ہوئے نہیں کرے گا جس کو وعدوں کا یقین ہے وہ مسائل کی تحفظ کر کے اللہ کے وعدوں کو عمل پر پورا کرائے گا اس لیے میرے بزرگ دوست آ دیجیے لما سے محبت کرو دیکھو نہیں ایک اہم بات کر رہا اپنے کام کو مقابل بن کر نہ کرو دین کے کسی شعبے کا استحفاظ یا اس کی افادیت کا انکار یہ جن سب سے زیادہ نقصان دہ اور اس محنت کو ایک جانب کر دینے والی چیز ہے مشاہد بن کے کام کرو مشاہد بن کر ساتھی بن کر ایسا سمجھتے نا کہ امت بن کے کام کرو امت بن کر یہ نہیں ہے کہ ہم ہم تبلیغ جماعت کے آدمی ہیں کوئی تبلیغ جماعت کوئی جماعت نہیں میں کون لیا ایسا سماج ہے میں اس کا کا کوئی نام نہیں رکھا میں ایسا فرماتے تھے او ہو فرماتے تھے جماعت تو خود تفریق کا لفظ ہے کہ ہماری جماعت تمہاری جماعت ہے وہ تفریق ہم اس کام کو جماعت بن کر نہیں ہم اس کام کو امتی بن کے کر رہے ہیں امت ہے امت کسے کہتے ہیں امت کہتے ہیں کہ لوگوں کو دین سکھلا ہوئے عبداللہ مسعود کا ترجمہ یہی ہے امت کا مطلب ہے الذي علم الناس الخیر کہ جو لوگوں کو دین سکھلا ہوئے امت ہے اس لیے میرے محترم دوستوں علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو اپنے اولادوں کو قرآن اور دین سکھلاؤ اور علم الہی سے کامیابی کا یقین کرو حدیث میں آتا ہے ملم یہ تغنا بالقرآن فلی سے ملنا کہ جو قرآن پڑھ کر بھی غنی نہ وہ میں سے نہیں ہے ان کی یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ جو قرآن پڑھ کر غنی نہ ہو ہم نے سے نہیں میرے لیے دوستوں پورا دین لانا ہے زندگی میں پورا دین آئے گا یقین کے راستے سے معاملات کا معاشرے کا سنت کا اہتمام کرو کیونکہ سنت کا اہتمام کے بغیر مسلمان غیروں سے چھاپا نہیں جا سکتا اب تمہیں کیا عرض کروں کہ اگر کہیں ٹرین ٹکرا جائیں یا کوئی حادثے پیش آ جائے یا زلزلے آ جائیں تو مسلمانوں کو پہچاننے کے لیے خطرہ دیکھنی پڑتی ہے جو مسلمان سر سے لے کر پیر تک شاعر اسلام سے بھرا ہوا تھا اس کو دور سے کہ اللہ یاد آئے آج اس مسلمان کی شناخت مشکل ہے سلام کرنا ہو کہیں تو پوچھ کر نام پوچھنا پڑتا ہے آپ کا کیا نام ہے وہ کہ السلام علیکم کہ کیوں نام پوچھا کہ سننے نہیں آ رہا تھا کہ سلام کریں نہ کریں خبر نہیں کون سے قسم کے انسان ہو آیا سلام کرنے پہ آؤ یا نہیں کہ مسلمان نے سنت کو چھوڑ کر یعنی سلام جیسی دعا جس کو اللہ نے دنیا نے اپنا نام اتارا ہے دعا بنا کر اس دعا سے بھی مسلمان محروم ہو گیا سنت کے اہتمام کو چھوڑ کر بات یہ ہے میرے دوست کو ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے صاحب کرام سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے عجیب بات ہے صاحب کرام سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ کہا سنت اس عمل کرو ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے اس میں نربز صاحبی کو اسلام اسلام تو مکمل گور کامل دین کا نام ہے اگر وہ قانون دین ہے ہمارے اندر تو اسلام کھولے گا اور اگر ہماری نقل حرکت اور اس کام کے ساتھ ہماری نسبت پورے دین کے ساتھ نہیں ہے تو یاد رکھو صرف نماز اور روزے حج زکات تو اسلام نہیں ٹھہرے گا کیونکہ نماز حج زکات اور روزہ یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں صحیح بات ہے اپنی اسلام علیہ خن سن اسلام کی اسلام کی بات چیزیں اسلام کی بنیاد ہے اسلام اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر نہیں پانچ چیزیں خود اسلام کی بنیاد ہیں پھر اسلام کی عمارت کہاں ہے معاملات اخلاق اور معاشرہ یہ اسلام کی عمارت ہے ان بنیادوں کے بغیر معاملات اخلاق اور معاشرہ قائم نہیں ہو سکتے اور ان اس عمارت کے بغیر اگر ان بنیادوں کا اکتفا کیا جائے تو یہ تو ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ صرف بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں پوری ہوگی اس بنیاد پر آپ عمارت بنائیے تو پھر آپ کو سوائ بھی ملے گا سبھی سے بھی بچیں گے گرمی سے بھی بچیں گے ساری بنیاد پوری ہوں گی صرف بنیاد بنا کر کوئی نہیں کہہر جاتا جب تک اس بنیاد پر اپنی عمارت میں کھڑی کر لیں رہی نا بات دین اسلام علیہ سنگھ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں اسلام کیا ہے معاملات اخلاق اور معاشرہ یہ اسلام کی عمارت ہے ہر عمارت کو اس عمارت کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے یہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے یہ گھر ہے یہ ہسپتال ہے یہ دفتر ہے عمارت بتاتی ہے کہ میں عمارت بتاتی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے ہوں جب تک مسلمان معاملات میں خاص طور پر اپنے اور غیرہ کے درمیان اپنے اور غیرہ کے درمیان پیش آنے والے معاملات میں حق والے کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرے گا اس وقت تک خدا کی قسم غیر مسلم اسلام کو نہیں پہچانیں گے غیر اسلام کو جب پہچانیں گے جب مسلمان جب مسلمان اسلامی احکام اسلامی احکام پر فیصلہ کرے چاہے حق کسی غیر مسلم کا ہو دیکھو حیات سارے محبت نے اس فخر نے رکھا ہے صحابہ کرام کے وہ اخلاق وہ اعمال جن سے غیر مسلموں کو ہدایت ہوا کرتی تھی جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لو جتنی چاہے لمبا ذکر کر لو جتنی چاہے لمبی لمبی دعائیں اور زکات اور حج کر لو یہ سب وہ ہیں جو مسلمان کے اللہ کے درمیان میں ہیں اسلام کو سمجھنا غیروں کے لیے معاملات اخلاق اور معاشرے کے بغیر ممکن نہیں ہے آئی لوگ اللہ سے نکلے بازار میں دیکھا کہ یہودی گڑا بیچ رہا ہے تو فرمایا یہ گڑا میری ہے یہودی کہا میری ہے جھگڑا دونوں میں ہوا ایک امین سارے مسلمانوں کا امیر خلیفہ مقابل کوئی مسلمان نہیں مقابل ہے غیر مسلم کہ کھلا عدالت میں فیصلہ ہوگا عدالت میں گئے تو وہاں عدالت میں قاضی خود ہے قریبی بنایا ہوا وہ دیکھتے ہوتا ہے گی اللہ کو قاضی اپنی کشتی چھوڑ گئے تو فرمانی مین کیا حکم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جج نے اپنی کرسی پر بٹھایا اور جج نیچے بیٹھا زمین میں زمین پر بیٹھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقابل کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کہاں حکم فرمائیے میں سوچتا ہے بھائی ہوگی ارے تو کہاں پھنس گیا ان کے ساتھ ان کا قاضی بنایا ہوا یہ ان کا امیر نمون یہاں اتنا ادب ہو رہا ہے کہ قاضی کی کرسی پر میرا مقابل بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پر آپ نے فیصلہ کیا ہوگا لیکن او ہو میرے محترم دوستو مسلمان ان معاملات اور اس معاشرے سے جنی یعنی جب مسلمان غیرت اور معاملات معاشرے میں چلا گیا تو اب انہیں کیسے بتا دے کہ اسلام کیا ہے کہ قاضی نے بحث سنی اور جب یہ ہمارا کہ ذرا میری ہے وہ نے کہا جھوٹ بولتا ہی ہے مجھے ذرا میری ہے قاضی کہا میں نہیں ہوں آپ کے پاس گواہ ہو ہاں میرا بیٹا گواہی دے گا جنت کے جوانوں کا سرکار قانون نہیں آپ کے بیٹے کی گواہی تو آپ کے حق میں قدر نہیں ہوگی لہٰذا فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ذرا آپ کو نہیں مل سکتی یہ زیرا کوئی شہیدی کی ہے آپ اندازہ کریں کہ کسی عام آدمی جھگڑا نہیں ہے جھگڑا امیر منی سے ہے من کے مقابل یہودی ہے یہود نے ادھر یہ دیکھا ہے کہ میرا حق سستا ہو رہا ہے اس نے فوراً کہا ارشد اللہ الہ الا اللہ راشد محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کسی آج کے لائق نہیں یہ کہ اسلام میں داخل ہوا اور تعمیر منیم آدھی کی ہے لیکن میں نبوت کو احکام دیکھنا چاہتا تھا تو واقعی یہ نبوت والے سوچتے ہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں کہیں فرمایا کہ نہیں حدیث سے مان ہدیہ ہے گھوڑا دیا ہدیے نے سات سے درہم دیے اور یہ ہے تو اگر میں سب سے آج کر دوں بغیر کسی حجاب کے خدا کی قسم جتنے حالات دنیا میں ہیں وہ سب کے سب حالات اسلامی معاشرے اسلامی معاملات اور اسلامی اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں ورنہ خدا کی قسم ایک مشرق مسلمان کے قید میں ہو اور مسلمان اس مشرق کو روٹی کھلائے اور خود کھجے پر گزارا کرے ایسا غیر مسلم اسلام کیوں نہ قبول کرے کہ صحابی کے قید میں مشرق اور وہ روٹی کون کھاتا تھا کہ باہر سے گیہوں آتا تھا وہاں بڑے بڑے مالدار سروکار وہ کھایا کرتے تھے گیہوں عام آدمی کو گیہوں گیہوں نصیب نہیں تھا وہاں کہ نہیں مشرق ہے پیٹ میں ہے ہمارے مہمان ہے اس کو روٹی کھلائی جا رہی اور جو جو اس کی اس کی جان کا مالک بنے ہوئے ہیں یا قتل کریں گے یا فکر دے کے چھوڑیں گے کیا کریں گے کچھ خبر نہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں ہمارا مہمان ہے ہم کتنے میں گزارا کریں گے اس کو کھلائیں گے ایسا مشرق اسلامی کیوں داخل ہو جو مسلمان کے قید میں ہوتے ہوئے اسلام کا اکرام دیکھ رہا ہو میرے بزرگ دوستوں میں دوبارہ عرض کروں کہ جتنے دنیا کے اندر حالات ہیں یہ ساری ہماری اپنی کارگزاری ہے اگر اسلام واقعی اسلام کی طرح پیش کیا جائے تو سارے عالم میں بکری ہوئی مسلمانوں کی تعداد یہ خدا کی قسم سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کے لیے کہیں زیادہ ہے ایسا مت تھے اللہ نے ایک ایک صحابی کو پورے پورے ملک کی ہدایت ہدایت کا ذریعہ بنایا ایک ایک ایک ایک صحابی کو پورے پورے ملک کے لیے لیکن دو چیزیں ہیں ایک ہماری تنگ نظری اور دوسرے ہمارے دلوں میں کی ہدایت کی تمنا سچی نہ ہونا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے اپنے اوپر حالات پہ آنے کا اگر مسلمان کے دل میں غیروں کی ہدایت کی سچی تمنا نہیں ہے دیکھ میرے دوستوں کا سن لو جتنے حالات غیروں کی طرف سے آ رہے ہیں مسلمان ان حالات میں اس وقت تک غیبی کائدات اور نصرتیں نہیں دیکھ سکتا جب تک مسلمان کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو اللہ رب العزت نے ان حالات پر جتنی مددیں فرشتوں کی جتنی مددیں نازل فرمائی ہیں وہ ساری مددیں صرف اس بنیاد پر کہ ان کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کی تمنا ہے یہ ان کی ہلاکت نہیں چاہتے اس لیے ساری مددوں میں دو چیزیں ہیں ایک سارے کام میں دو چیزیں اصل ہیں ایک مقصود ایک موجود موجود وہ ہے جس کا اللہ نے انبیاء صحابہ سے اور قیامت کی ایمان والے سے وعدہ کیا ہے وہ سب کا سب موجود ہے مقصود وہ مقصود ہدایت ہے اگر وہ ملک مال اور ان کے اسباب جو موجود ہیں خدا کی قسم اگر وہ مقصود ہو گئے تو موجود کبھی حاصل نہیں ہوگا اور اگر مقصود سامنے ہے اگر مقصود سامنے ہے کہ ہم ان کی ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے کر ان کو ہدایت دے کر ساتھ لائے گا یا ان کو مغلوب کر کے وہ تمام تمام چیزیں اور نقشے بنائیں گے وہ استعمال کریں گے استعمال کریں گے اللہ کے وعدوں کو یقین کرنے والے لیکن یہ اس کے لیے شرط ہے پہلی شرط پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں غیروں کے اسباب اور ان کی شکلوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو اللہ کے حقوں پر لانے کی تمنا ہو اور ان کی ہدایت کی تمنا ہو اور ان کے مادی نقشے کے استفادے کا بالکل ارادہ نہ ہو اگر ان کے مادی شکلوں کو حاصل کر کے ان کے ذریعے سے ان پر غلبہ چاہنے کا اندر جذبہ ہوگا تو اللہ رب العزت اللہ رب العزت انہیں کبھی مغلوب نہیں کرے گا میرے ساتھ فرماتے تھے کہ اللہ کی جتنی غیبی تعداد ہیں وہ اس وقت تک مسلمان کے ساتھ ہوں گی جب تک اس کے دل میں غیر ہدایت کی تمنا ہے کیونکہ صاحب اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعداد کا جو راز ہے وہ غیر کی ہدایت کی تمنا ہے پھر ان سے کچھ نہیں چاہتے ہدایت اور نجات کے میرے دوست بزرگ جو تمام حالات کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم ان سے وہ چاہتے ہیں جو اللہ ہم سے نہیں چاہتا اس لیے ہم سب کے یہ ارادہ کریں اور نیت کریں کہ آج سے ہم ایک ایک ہم سے ایک ایک فرد سارے عالم کی انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بند کر دیے اپنے آپ کو امت بنا کے چلو کیونکہ تاجر ہونا داعشکار ہونا ملازم ہونا حاکم ہونا خدا کی قسم یہ ساری نسبتیں باطل ہیں یہ ساری نسبتیں ختم ہونے والی ہیں صرف انصار اور مہاجر اس کے علاوہ صحابہ میں کوئی کسی کو قسم نہیں ملتی سارے صحابہ سو فیصد صرف دو قسم کے ہیں انصار اور مہاجر کہ اللہ کے دین کی نصرت اللہ کے دین کے لیے ہجرت اس کے علاوہ کوئی تیسرے قسم کی نہیں ہے پھر ایک صحابی جنہوں نے ہجرت کی ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے صرف وہ مہاجر نقص مشہور ہو گئے ہیں وہ نقص کے لیے ہجرت کی ہے ورنہ خود بھی مہاجر ہیں صرف ایک عورت سے نکاح کرنے کی نیت شامل ہوئی وہ ان کے ساتھ مہاجر نقص لگا ہے ورنہ تمام انصار صحابہ کے ساتھ اور تمام بھاجی نے صحابہ کے ساتھ سوائے نصرت اور حجت کی نسبت کے اور کوئی نسبت نہیں ہے حالانکہ تجارت بھی کرتے تھے زراعت بھی کرتے تھے ملازمتیں بھی کرتے تھے سرمایہ داری بھی کرتے تھے اور بلکہ اپنے اپنے علاقوں کے بڑے ذمہ دار چودھری سب کچھ تھے لیکن بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مقصد حیات سے پہچانا جاتا ہے اس لیے عزیز بزرگوں ہم سب اب تک کی غفلت پر توبہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پورے دین پر چلیں گے اور پورے دین کی دعوت دیں گے اور دیکھو بھیا پہلے کر دوں ایک مرتبہ کہ اس کام سے اللہ سے اس کام پر اللہ سے کامیابی اس کام پر اللہ سے یقین اور بصیرت کو مانگو کہ اللہ یقینی عنامت دی ہے کہ تو ہمیں اس پر استقامت اور بصیرت بھی عطا فرما دے اس میں میرے دوست سازی کروں انفرادی کی ذمہ داری نہیں ہے اس ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کی اس کے لیے فرماؤ فرماؤ درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی اپنا نصیب آ رہا ہے W W W dot this Quran dot com